محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود سے سنا انہوں نے نے کہا میں ایک شخص کو سنا اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بات پوری ہو جانے پر قیامت قائم ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو کوئی حدیث نہ سناؤں میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم تھوڑی مدت کے بعد ایک بڑا معاملہ دیکھو گے تو بیت اللہ کے جلنے کا واقعہ ہو گیا شعبہ نے یہ الفاظ کہے کہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نمودار ہوگا اور اس کے بعد محمد بن جعفر نے معاذ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا کوئی ایک شخص بھی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو نہیں بچے گا مگر وہ ہوگا اس کی روح قبض کر لے گی محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے مجھے یہ حدیث کئی بار سنائی اور میں نے کئی بار اسے ان کے سامنے دہرایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو بیاسی